السلام علیکم students today we are on our forty third lecture and this lecture is on exercise and weight control آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ویٹ کنٹرول کی بات کی اور اب ہم ویٹ کنٹرول کے حوالے سے ہی ایکسرسائز کی اہمیت جو ہے ان ویٹ کنٹرول اس کی بھی بات کریں گے uh, weight control is something which virtually each one of us you know we feel connected with it I mean we can relate to it it's it's a concern جو کبھی نہ کبھی ہر انسان کا یو نو یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ایشو لائف میں وی آل ڈو فیس کہ how to control our weight some of us seem to just weigh you know the right weight جس کو کہتے تھے just perfect weight you know some of are very lucky that we have that perfect weight but some of us sometimes you know weigh little less or weigh little more تو ہمیں پھر you know depending on way we are ہمیں اکارڈنگلی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے so of what our goals are you know it is very very important for us to understand that need to take advantage of physical exercise in order for us to control our weight کیونکہ ویٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر مانیٹر نہ کیا جائے اور اس کا باقاعدگی کے ساتھ اس کا خیال نہ رکھا جائے تو it's very very easy for us to slip ending a few pound carrying around too much body weight as you know is nuisance I mean it has of a nuisance value because feel very comfortable doing اور ہماری جو لائف لائف اسٹائل ہیں ان میں انفارچونیٹلی ہمارے جو لائف اسٹائل ہیں ماڈرن ڈے لیونگ جو ہماری ہے اس میں آرام جو ہے وہ somehow has become very very important and constantly اگر آپ غور کریں تو we are looking to towards you know ways of lessening our physical activity تو یہ جو لسننگ اور فزیکل ایکٹیویٹی سے میری مراد یہ ہے کہ ہماری کچھ سیڈنٹری قسم کی یو نو ہیبٹس جو ہیں لائف اسٹائل جو ہیں ہمارے ہمارے جو پرسوٹس ہیں وہ بن گئے ہیں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم سے کم چلا جائے کم سے کم یو نو فزیکل ایکٹیویٹی کی جائے کم سے کم ایکسرسائز کی جائے اگر ہم کسی ایسی بلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں سیڑھیاں بھی ہیں اور ایلیویٹر بھی ہے تو we tend to opt for going on the elevator using the elevators as to climbing up the staircase تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ یہ کیا ہے I mean this is what actually leads to kind of a lifestyle جس میں فزیکل ایکٹیویٹی جو ہماری ہے وہ بڑی محدود ہو کے یو نو رہ گئی ہے ریسنٹ ایسٹیمیٹس جو امیرکن ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ ہیں کہ there are about thirty four million Americans you know who are consider to be obese جب ہم اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں تو basically you know we are talking of these people جن کا کوئی ٹوینٹی پرسینٹ سے زیادہ ابو دا ڈیزائربل ویٹ ان کا جو ہو تو اس کو ہم اوبیس کہتے ہیں یہ جو نو uh, اسٹیٹسٹکس ہے you know this is probably تھروبلی ہمارے ملک میں بھی no specific surveys or research in this area out but I would not be surprised کہ ہمارے بھی یہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ کچھ ایسی ہی ہوگی uh, اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں ہماری اب یہ جو جو آج کل کی جنریشن ہے ان کا جو باڈی فیٹ لیولز ہے یو you نو know, وہ بھی پچھلے دو ڈیکٹ سے پرٹیکولرلی وہ کچھ زیادہ ہو گئے ہیں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چینج ہے جو پچھلے دو ڈیکٹ سے ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کچھ زیادہ کھانے کی طرف مائل ہو گئے ہیں ان کی یو نو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایسی ہو گئی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر سے کھیلنا گھر میں بیٹھ کے پلے اسٹیشن پہ جانا اور وہ جو ایک زمانے میں جو آؤٹ ڈور وہ جو رجحان تھا بچوں کا کرکٹ کھیلنا فٹ بال کھیلنا گلی ڈنڈا کھیلنا یو نو اور چیزیں اس طرح کی کھیلنا وہ ختم چیز ہوتی جا رہی ہے تو یہ بچے یو you نو know, جو بچپن سے ہی کچھ موٹاپے کے شکار ہو جاتے ہیں you know they are very very vulnerable and these a very high probability you know that they would remain you know overweight or obese you know when they grow up into being adults we already know کہ جو ایکسس فیٹ ہے وہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی لیکچرز میں یو نو اس کے بارے میں بات چیت کی اور اوبیسٹی کے بارے میں بھی بات چیت کی اور اور یو نو اور فیٹ زیادہ فیٹ ہونے سے ہماری ہیلتھ کے ہیزٹ جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کئی مرتبہ بات کی for instance just to recap refresh your memory آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ کورنری ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ اگر if we are on the fat side if we are obese وہ اس کی پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے اسی طرح ایک اور جو بہت بڑی شکایت اور بہت عام شکایت سننے میں آتی ہے اوبیسٹی کے ساتھ جس کا کنیکشن ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہ دوست یا وہ جاننے والے یا وہ بزرگ جو اوبیس ہیں ان کو you know as of going to their forties and fifties ان کو بلڈ پریشر کی شکایت شروع ہو جاتی ہے اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ you know one is more to having diabetes you know one is overweight or diabetes کے ساتھ ساتھ آرتھرائٹس کی شکایت یو نو اور کسی حد تک کئی دفعہ کچھ کینسرز بھی ایسے ہیں جن میں اوبیسٹی یا اوور ویٹ ہونا جو ہے has contribution or role to play or invariably I mean there is a lot of evidence جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری صحت پہ اوور ویٹ ہونے کا اوبیس ہونے کا ڈیفینیٹلی ایک اثر پڑتا ہے اور according to many many experts even even you know جو لانگویٹی آف لائف ہے اس کا بھی اس پہ بھی یو نو ہمارے ویٹ کا جو ہے اثر پڑتا ہے exercise is a very unique kind of activity in that way because it helps to deal with obesity and also it helps all kind of people I mean even people not obese who are just who have normal weight ان کو بھی ایکسرسائز سے فائدہ ہوتا ہے and even people who are obese you know they are able to reduce their weight through exercise تو in that way you know exercise programs میں شامل ہونا اور ایکسرسائز ریگولر بیسس پہ کرنا you know is a very important element and important component اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں یو you نو know, ان ان, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے پروگرامز میں شامل کریں uh, اور, اور, اور ان کی مدد حاصل کریں اب ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ you know what is overweight or over fat overweight ہونا یا اوور فیٹ ہونا you know it does not have the same meaning though we sometimes tend to use it it you know as if has the same meaning لیکن اس کا یو نو مطلب بالکل ایک جیسا ہر سچویشن میں نہیں ہوتا you know there are people very muscular اور ان کا اپنے ایج اور یو نو ہائٹ کے حساب سے وزن بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کی جو باڈی کمپوزیشن ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اوبیس یا اوور ویٹ نہیں ہوتے ان کا جو مسلز اور بون اسٹرکچر ہے اور جو آرگنز اور ٹیشوز ہیں وہ ایک ڈیزائربل رینج میں ہی ہوتے ہیں یہ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے this is very true you know جو ریگولرس ایکسرسائز جن کی لائف میں آن اے ڈیلی بیسس ہوتی ہے جس طرح یو نو ایتھلیٹس ہیں یا پیپل وو پلے کرکٹ یا people who play football یا ایسے لوگ جو ایک ایک ریگولر قسم کی گیم جن کی زندگی میں ہے اور یو نو کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو ویسے تو ان کا ویٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ایوریج رینج میں ہوتا ہے لیکن اگر ان کا فیٹ کی ڈسٹریبیوشن دیکھی جائے تو یو نو وہ اس سے نظر آتا ہے کہ you know they seem to carry too much fat in certain parts of the bodies تو یہ ایکسس فیٹ کا ہونا جو ہے یہ بھی نقصان دہ چیز ہوتی ہے تو ایکسرسائز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فیٹ کی ڈسٹریبیوشن کو ٹھیک کرنے میں بھی یو نو مددگار ثابت ہوتی ہے اور جو ایکسرسائز پروگرامز ہیں وہ ہماری باڈی ویٹ کو اور ہماری باڈی فیٹ لیولز کو یو نو مینٹین کرتے ہیں اور ان کو ایک ہیلدی نارمل رینج میں رکھنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں now I would like to you know talk about another very important you know concept وہ ہے اینرجی بیلنس کا concept losing weight gaining weight یا مینٹیننگ ویٹ جو ہے it really depends on the amount of calories that we are taking in and using the day otherwise یہ جو چیز ہے اس کو ہم اینرجی بیلنس کا کانسپٹ کہتے ہیں کہ جی یعنی کتنی calories you are taking in consuming اور کتنی کیلریز یو آر یوزنگ تو basically you know we need to learn how to balance our energy intake you know جو کیلریز ہم فوڈ کے ذریعے سے یو نو وی ٹیک ان ان کا ایک ایک پرپورشن ہونا چاہیے ود دا کیلریز جو ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم یو نو یہ وہ کیلریز ہیں that are expended through physical activity یہ وہ کیلریز ہیں جو ہم فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ جن کو ہم ایرو برن کرتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اور and it is through you know this sort of a regimen and it is through this kind of a energy balance that you know we are able to achieve کہ how to maintain a desirable weight کیونکہ ڈیزائربل ویٹ کو مینٹین کرنا جو ہے you know it's very very important in order for us to be healthy I mean, if one was to look at the causes and, you know, and treatment of obesity, تو وہ تو بیشو وہ ایک اپنا بہت you know it's a very complex sort of issue لیکن the concept of energy balance جو ہے یہ ریلیٹیولی بڑا سمپل ہے لہذا میں اس پہ تھوڑی سی آپ سے مزید بات چیت کرنا چاہوں گا if you want to eat more calories you know then your body needs to perform your you know daily routine تو وہ جو ایکسٹرا کیلریز ہیں وہ آپ کی باڈی میں فیٹ کے فارم میں اسٹور ہو جاتی ہیں تو if you want to now you know meet your bodies you know energy need جو ہے تھرو ایکٹیویٹی تو پھر آپ کو وہ کیلریز جو ہے then you can use those calories تو ایکسرسائز جو ہے وہ ایک قسم کا انشور کرتی ہے کہ جو آپ کی اسٹورڈ فیٹ ہے اس کی ایک ایسی کنزمپشن ہو جائے جس سے کہ آپ کا مسل ٹیشو جو ہے وہ کنزیوم نہ ہو اور آپ کی انرجی نیڈ جو ہے وہ مسل ٹیشو سے پوری نہ ہو بلکہ اس ڈپازٹ سے فیٹ کے ڈپازٹ سے ہو جائیں جو آپ کے باڈی میں ہے in this way it plays a very very positive role if we do not take enough calories you know to meet our bodies need پھر ہماری جو باڈی ہے it has to resort you know to the store fat to make up for the difference اور اسی طرح اگر ہم اتنی ہی کیلریز لیتے ہیں جتنی ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو ان دیٹ کیس وہ جو بیلنس ہے وہ مینٹین ہوتا ہے and we do not add more weight to ourselves on the average کہا جاتا ہے کہ person consumes about eight hundred thousand to nine hundred thousand calories each year یہ بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے کہ تقریباً eight hundred thousand you know calories جو ہے آٹھ لاکھ کیلریز سے نو لاکھ کیلریز جو ہے you know they are consumed each year دیکھنے میں آتا ہے کہ people who are wanting to lose weight وہ انویریبلی اپنے انٹیک کیلری پہ ان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے they are constantly trying to count کہ جی انہوں نے کتنی کیلری انٹیک کی جی اچھا اگر انہوں نے جوس پیا تو اس میں کتنی کیلری تھی اگر ایک توس کھایا تو کتنی کیلری تھی اور کئی دفعہ وہ آؤٹ پٹ پہ کیلوری کا آؤٹ پٹ جو ہے in form of physical exercise یا in form of physical activity اس پہ فوکس ان کا اتنا نہیں رہتا تو according to the research the most powerful formula اور the most you know efficient way of of really dealing with this situation is کہ اگر ہم uh, ایک combination of dietary modification with exercise جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پلان بنائیں کہ جس میں ڈائٹ کو بھی ماڈیفائی کیا جائے اس کی بھی پلاننگ کی جائے اور ساتھ ایکسرسائز بھی بلٹ ان کی جائے تو so in that way by increasing our physical activity you know and decreasing our calorie intake you know we can lose اگر کوئی فالتو ایکسس ویٹ کی اگر ہمیں پرابلم ہے یو نو اور یہ جو طریقہ کار ہوگا یو نو یہ ایک اچھا efficient healthful you know طریقہ ہوگا لوز ویٹ دین دس اینو ویری امپورٹنٹ کانسپٹ جس کا میں آپ ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹنگ کیلوریز یو نو ہم ویسے تو normally what we are eating میں رکھیں کہ each pound of fat which is our body وہ تقریباً ریپرزینٹ کرتی ہے تین ہزار پانچ سو کیلوریز کو so I think that's a very interesting number تو یہ three thousand five hundred in use calories جو ہے یا ان یوز انرجی سمجھ لیں جو ہے وہ ایک پاؤنڈ uh, ہمارے یو نو باڈی فیٹ میں ملتا ہے ہمیں تو in order to lose one pound you know you would have to now create a calorie deficit of three thousand five hundred calories اب کوشچن رائز ہوتا ہے کہ بھی یہ کیلری ڈیفیزٹ جو ہے یہ کس طرح پیدا کیا جائے کہ ہم ایک پاؤنڈ جو وزن جو ہے ہمارا کم ہو اب اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہی ہے کہ جی آپ ڈائٹ کے ذریعے سے یو نو اپنے کیلری انٹیک کو کنٹرول کر کے یہ تین ہزار پانچ سو کیلوریز جو ہیں ان کو کم کریں اگر آپ ایک پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایکسرسائز کے ذریعے سے ایک پاؤنڈ وزن کو by burning three thousand five hundred calories achieve کریں so these are two basic ways of reducing one pound weight it is recommended کہ دو پاؤنڈ سے زیادہ ایک ہفتے میں ویٹ جو ہے وہ کم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اکثر اوقات تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آدھے پاؤنڈ سے یو نو ایک پاؤنڈ تک ویٹ اگر ہم ہفتے میں کم کریں تو وہ مناسب ہوتا ہے لیکن اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ دو پاؤنڈ ہے تو اگر ہم اپنی لائف میں پندرہ منٹ کی ماڈریٹ ایکسرسائز ایڈ کر دیں لیٹ uh, سے کہ we start to you know walk a mile every day and we cover that distance in minutes تو یہ جو ایک میل کی واک ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک سو یو نو آپ کی کیلریز جو ہیں اس میں برن ہوتی ہیں depending on what your body weight is تو اگر اس کیجول کو مینٹین ہم کریں تو اس سے آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اگر آپ ہفتے میں سات دن ہر روز ایک انو میل واک کریں تو آپ کی تقریباً سات سو کیلوریز ہفتے کی جو ہے یو نو وہ یوز ہوں گی تو اگر اس کو اب ہم ملٹی پلائی کر دیں ایک سال سے تو ایک سال اگر آپ ہر روز ایک میل واک کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ اور آپ اپنے فوڈ انٹیک کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کا تقریباً ٹین پاؤنڈز وزن ایک سال میں کم ہوگا so it's a very interesting kind of statistics اندر وے ٹو لوک ایٹریز کہ اگر لیٹ سے کہ اگر آپ ایک extra you know piece of bread ایک روٹی کہہ لیجیے یا ایک سلائس آف بریڈ کہہ لیجیے تو آپ یو نو یوز کرتے ہیں یا آپ ایکسٹرا سافٹ ڈرنک دن کی پینا شروع کر دیتے ہیں جس میں تقریباً ان دونوں چیزوں میں تقریباً سو کیلریز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں تو اگر آپ ہر روز ایک ایکسٹرا روٹی کھانا شروع کر دیں یا ایک ایکسٹرا توس کھانا شروع کر دیں اور یا ایک کوئی سافٹ ڈرنک ہر روز کی ایڈ کر دیں اپنے روٹین میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یو نو تقریباً سال کے بعد آپ کے دس پاؤنڈ وزن جو ہے اس وجہ سے بڑھ جائے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ ہماری یو نو ایکسرسائز اور ماڈرن لونگ جو ہے اس کا آپس میں you know how are they connect how do they affect each other one thing is very very obvious you know آج کل کے زمانے میں زیادہ تر لوگ you know they do not get enough exercise in their life routine ہماری جو لائف کی روٹین ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو اتنی بھاگ دوڑ سی ایک قسم کی ذہنی بھاگ دوڑ جس کو میں کہتا ہوں وہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے you know there you know we are we are not able to most of our not able to regulate the physical activity اور the physical exercise that we need to have in our life you know اب آپ اب ہر چیز میں جس سے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم آرام کی طرف ہم نے جانا شروع کر دیا ہے اور یہ ہماری یہ جو ٹیکنیکل ایڈوانسز جو ہو رہی ہیں ان سے بھی دو بڑا فائدہ تو ہمیں بہت ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی اگر آپ غور کریں تو ہر چیز جو ہے اس میں آرام اور سہولت کی بات آ گئی ہے اگر ہم کار خریدتے ہیں تو اب ہم وہ مینول اسٹیئرنگ والی کاریں نہیں خریدتے بلکہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو پاور اسٹیئرنگ والی کار دو جو فلی پھر ہم فلی لوڈڈ کاروں کی بات کرتے ہیں کہ جس میں شیشہ بھی کچھ بٹن سے اوپر جائے ہاتھ سے ہم شیشے کو بھی یو نو اونچا نہ کریں تو یہ یہ جو اس طرح کی جو سہولت اور آرام ہے کہ ٹیلی ویژن بھی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریموٹ سے اس کے چینلز ہم بدلتے ہیں پہلے ٹیلی ویژن میں تو اٹھ کے جا کے ہمیں چینلز بدلنے پڑتے تھے اب ہم وہ چیز بھی ہم ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس سے ایک چیز یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ لیکن اس سے ایک جو چیز جو ڈیفینیٹلی جو فرق پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو لائف ہے اس میں ایکٹیویٹی جو ہے یو نو وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس سے ہماری جو صحت ہے وہ افیکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے ہماری جو باڈی ہے آپ جب ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے it becomes more prone to adding on more fat اور وہ جو فیٹ ہے اس سے پھر ہمارا جو وزن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو the two main ways to increase the number of calories that we expend ایک تو ہے ریگولر ایکسرسائز کی ریجیمن اگر ہم مینٹین کریں تو پھر ہم اپنی کیلریز کی جو جو استعمال ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ by increasing the amount of physical activity in daily routine کہ ہماری ہماری روٹین جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہماری ہے وہ بڑھ جائے تو یہ دو چیزیں یہ دو طریقے جو ہے وہ اگر ہم مانیٹر کرنا شروع کر دیں تو اس سے definitely you know over time we can regulate our weight as well as you know we can keep ourselves physically fit تو یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے definitely in that way helpful ثابت ہو سکتا ہے now I would like to talk about active lifestyle اس سے پہلے کہ ہم what kind of regular exercise programs are best for think we need to look into کے اوکے اپنے روٹین میں how can we supplement our routine جس سے کہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کچھ اور بڑھ جائے اور وہ ایک قسم کا مزید سپلیمنٹ کرے ہمارے ایکسرسائز پروگرام کو تو کچھ طریقے ہیں جن کا میں خاص طور پہ آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا through recreational pursuits for instance ہم اپنے اس لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں اس سے میری مراد یہ ہے کہ you know what we can do is کہ ہم ویکینڈ پہ لیٹ سے کہ اگر ویک ڈیز میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہم ویکینڈس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں یو نو جس طرح کہ for instance you know badminton کا کھیلنا ہے یا ہم محلے میں اگر ہمارے کرکٹ ہوتی ہے تو ہم اس یو نو کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ویکینڈس پہ یا ہم یو نو کچھ اور ایسی outings you know like walks ہیں یا کوئی اور ایسی آؤٹنگ ہے جو ہم فیملی کے ساتھ یو نو کرنا پسند کرتے ہیں یا یو نو دو دفعہ ہوا working for instance in our offices ہم اپنے آفس میں ہی ریسیس uh, ٹائم میں کوئی گیم شروع کر سکتے ہیں ٹیبل ٹینس کی ٹیبلس کئی آفیسز میں میں نے پڑھی دیکھتا ہوں you know people play table tennis people play badminton بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں انہوں نے تو اپنی آفیسز میں یو نو چھوٹے چھوٹے جمس بھی بنائے ہوتے ہیں تاکہ people could go there and and sort of you know get involve in to some kind of activity اور ایکسرسائز تو یہ کچھ ایسے طریقے ہیں یو نو جو they are fun to be in they are fun to be involved in اور ایک قسم کا ایکسٹرا بونس بن جاتے ہیں ہمارے جو ویٹ کنٹرول کی ایفرٹ ہے اس میں اسی طرح ہم by adding more activity to our day بھی ہم یہ چیزیں جو ہیں اپنی ایکٹیویٹی کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں فار انسٹنس بے شمار ایسی سچویشنز پیدا ہوتی ہیں جب کہ ہم موٹر سائیکل پکڑ کے ہم جانا چاہتے ہیں کہ جی کہیں دکان سے کچھ لے کے آنا ہے تو موٹر سائیکل پہ گئے اور یو نو کوئی بیوریج پینی ہے تو موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور جا کے پی کے آ گئے یا کوئی کچھ اور لینا ہے تو کار میں بیٹھے اور جا کے لے آئے یا یونیورسٹی کے ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں جانا ہے تو موٹر سائیکل پہ یا کار میں چلے گئے ایز ٹو واکنگ تو تو اس طرح کی سچویشنس کو بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم کار میں بیٹھ کے جائیں یا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائیں you know we should just walk to the other department اگر وہ پانچ دس منٹ کی بھی واک ہے تو اچھا ہے you know we can utilize a time اسی طرح جس طرح uh, ہم کئی دفعہ uh, اگر اونچی بلڈنگ ہے تو ایلیویٹر بھی لگا ہے تو ہم سیڑھیوں سے چڑھنے کی بجائے ایلیویٹر کو پریفر کرتے ہیں تو یو نو تو ہم these a small kind of ways اگر ہم ان کو بلٹ ان کر لیں اپنے روٹین میں تو اس سے ایک اچھا یو نو ایکوملیٹڈ ایک افیکٹ ہوگا کہ ہم you know we'll start to use our body more کہ اگر ہم اسٹیئرس چڑھ کے جاتے ہیں تو اس سے ہمارے یو نو ہمارے لیے ایک ایکٹیویٹی پیدا ہو جائے گی which will lead you know you know to more you know healthful lifestyle تو you know this is how we we can sort of add routine healthy routine to our daily activities اسی طرح by having a positive attitude towards movement you know بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم سب I think we are to be blamed کہ اب ہمارے اندر یو نو ایک ایسا ایک ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے کہ ہم موومنٹ کو ایکٹیویٹی کو you know we we've started at something which more of a chore more of a pain the neck for us you know we don't look forward to it ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہم ایکٹیویٹی اور موومنٹ کو اوائڈ کریں یو نو تو یہ بھی جو چیز ہے you know I think if we would change our attitude اور ہم اس کو ایز اے انوائنس دیکھنا بند کر لیں اور بلکہ اس کو ایک ایسی اپرچونیٹی اپنے لیے سمجھیں کہ جس سے ہماری جو فٹنس ہے جس سے ہماری جو ہیلتھ ہے یو you نو know, اس کو بوسٹ ملے گا وہ بہتر ہو جائے گی تو I think you know this can make a big difference in life یہ جو آرام دہ چیزوں کی طرف ہمارا جو جانا شروع ہو گیا ہے you know we have prefer you know comfort at all cost یہ I think is not a very very healthy thing because then you know there's a high cost there's a high price that we at times pay اور اس میں آف کورس پرائز جو ہے وہ اسٹیمنا کی فارم میں ویگر کی فارم میں فٹنس کی فارم میں you know we end up pain basically اگر ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا شروع کر لیں تو they I would see would be small bits and pieces ایک قسم کے these will be small actions you know that will be taking جن کا اوور ایک جو کیومولیٹو افیکٹ ہوگا وہ پازیٹو ہوگا I mean our just walking to the department next to us اگر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ بتاتے خود اتنا کوئی ایکسرسائز سنی ہوگی لیکن جب آپ روز اپنی روٹین میں اس کو شامل کر لیں گے تو I am sure you know یہ سب چیزیں جو اس طرح کی جو ایفرٹ جو ہے جو ایٹیٹیوڈنل چینج جو ہوگی ٹورڈز موومنٹ چیزوں کا فزیکلی کرنا یہ اس کا ایک اوور آل ایک بڑا مثبت اثر یو نو آپ کی لائف پہ اور ہماری لائف پہ پڑ سکتا ہے it will also help us to you know ہماری جو مسل ٹوننگ ہے یو نو وہ بہتر ہو جاتی ہے اس سے and at the same time ایک وہ فلیکسیبلٹی ہماری باڈی میں جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے اور قائم رہتی ہے اس طرح کے لائف اسٹائل اور اس طرح کے رویے کے ساتھ اب ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ ایفرٹ ہو گئی نا جس میں آپ نے ایکسرسائز کیے بغیر اپنے لائف اسٹائل کو چینج کیا زیادہ ایکٹیو کر کے اب دوسرا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ what kind of exercise should we do تو all kind of physical activity جو ہے you know that requires energy and that burns calories you know is good for us لیکن ایروبک ایکسرسائز جو ہے they are consider to be the best زیادہ تر کو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ what are aerobic exercise but I would still like to briefly state کہ یہ دا ٹرم ایروبک جو ہے you know it's derive from a Greek word اور اس کا جو انگلش میننگ ہے جو ٹرانسلیشن ہے وہ بیسکلی ہے کہ وہ exercise which is done with oxygen جس میں آکسیجن کا یوز جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو انویریبلی اس میں جاگنگ آ جاتی ہے اس میں تیز واک جس کو ہم برسک واکنگ کہتے ہیں وہ شامل ہوتی ہے اس میں سوئمنگ شامل ہوتی ہے اس میں سائیکلنگ یا بائیسیکلنگ جو ہے یہ شامل ہوتی ہے اس میں باہر کے ملکوں میں یا یا نارتھ میں ہمارے جہاں پہ بہار ہیں اور برف ہوتی ہے وہاں پہ ونٹرس کے ٹائم میں you know cross country skiing ہو سکتی ہے you know it's very good aerobic exercise اور اسی طرح کچھ ممالک میں ایروبک ڈانسنگ جو ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے as a way you know of you know putting the body through certain kind of movement which is healthy for the body تو یہ جو ایروبک ایکسرسائز ہوتی ہیں چاہے جاگنگ کی فارم میں ہو چاہے وہ اسکیئنگ کی فارم میں ہو ایروبک ڈانسنگ کی فارم میں ہو چاہے وہ سائیکلنگ کی فارم میں ہو ان میں باڈی uh, کے جو لارج مسلس ہیں ان کو کنٹینیوسلی ایک ریدمک فیشن میں ایک سسٹین موومنٹ کے فارم میں you know they are used and that requires oxygen production of energy so the longer we move our body in this aerobic fashion you know the more energy is required and the more calories are used تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ایروبک ایکسرسائز کے پیچھے یو نو جو پایا جاتا ہے this is a rational for for aerobic exercise also تو اگر یہ ایروبک ایکسرسائز یو نو اگر ہم اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں اور ان کو ریگولر بیسس پہ کریں تو اس کا ڈیفینیٹ ایک اثر ایک امپیکٹ جو ہم پہ پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہماری کارڈیو ریسپریٹری انڈیورنس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی ہماری ہمارے ہارٹ کی ابیلٹی ٹو فنکشن بہتر ہو جائے گی ہماری لنگس کی کیپیسٹی یو نو اور اور بے شمار ایسی چیزیں جن کا تعلق آکسیجن کے یوز سے ہے وہ بہتر ہو جائیں گی تو in order for us to build body you know we need to put our body through such aerobic activity basis اور اسی سے ایکسٹرا فیٹ جو ہمارے جسم میں کئی دفعہ because of lack of activity جو آ جاتی ہے ایروبک ایکسرسائز کے علاوہ دیر از اندر میتھڈ آلسو جس کو ہم اسٹرینتھ ٹریننگ کا نام دیتے ہیں یہ اسٹرینتھ ٹریننگ جو ایکسرسائز ہیں we can also use that along with the aerobic exercise that we carry out اور ان ایکسرسائز کا جو اسٹرینتھ ٹریننگ کی ایکسرسائز ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ basically strengthening and stretching you know of the muscles ہے اسٹرینتھ ٹریننگ جو ہے یہ you know is also recommended for thirty minutes in moderate intensity each day تو ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ بھی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ تیس منٹ کے لیے یہ کرنی چاہیے and this is particularly I think helpful اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا ویٹ ہے you know you want to burn extra calories for instance اس میں you know is very helpful and it also helps in building strong muscles اور اسی طرح بونز اور جوائنٹس جو ہیں ان کی جو فزیکل فنکشننگ ہے اس میں بھی یہ جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہے it has a positive impact تو یہ اسٹرینتھ ٹریننگ جو ہے ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو سے تین دن ایچ ویک یہ جو ٹریننگ ہے یہ ضرور کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد ایک دن کا جو وقفہ ہے وہ بیچ میں آنا چاہیے تاکہ مسلس کو ایک قسم کا ریسٹ مل جائے تو یہ جو ورک آؤٹس کے درمیان جو ایک ایک دن کا ریکوری پیریڈ ہے you know that's very very essential it's always better it's always good کہ انسان کسی ایسی جگہ پہ جس طرح آج کل بے شمار جیمس بنے ہوئے ہیں it's important to to go a gym and and talk to a coach or a trainer وہاں پہ جو ہوتے ہیں اکثر ان جیمس میں جو بڑے شہروں میں آپ کو مل جاتے ہیں بڑی آسانی سے ان میں they have you know trainers you know یہ جو ٹرینرز ہیں یہ پھر آپ کی نیڈ کو زیر میں رکھتے ہوئے آپ کی ایج کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ویٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آپ کے لیے ایک انڈیویجلائز پروگرام جو ہے وہ بلڈ کرنے میں they help you and then on the basis of this individualized program you know آپ you know you you can safely follow this program and and use it effectively اس میں یہ جو سیفٹی کا ایلیمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ مسلس کو انڈیو اسٹریس سے نہ نہ گزارے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جو ایکسرسائز ہیں جو ایروبک ایکسرسائز ہیں جو یہ اسٹرینتنگ ایکسرسائز ہیں you know how much and how often should they be done یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیونکہ جس سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کی اوور ڈوئنگ جو ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے بیکاز اوور ڈوئنگ سے کئی دفعہ اچھی چیز بھی جو ہے وہ بری بن جاتی ہے ایکسپرٹس جو ہے وہ نارملی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایروبک ایکسرسائز جو ہے ٹوینٹی کنٹینیوس منٹس یہ زیر میں آپ رکھیں کہ at least three times in a week for minimum of twenty continuous minutes آپ بیس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں پچیس بھی کر سکتے ہیں تیس بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن for it to be qualified as a aerobic exercise and a workout aerobic workout minimum جو ٹائم ہے وہ کنٹینیوس بیس منٹ کا ٹائم ہے uh, اس کو پھر اگر you know if you find it to be too difficult for your you know for yourself تو آپ اس کو بے شک یو نو پانچ منٹ سے شروع کر کے دس منٹ پہ لے آئیں پھر پندرہ منٹ پہ لے آئیں اور پھر بیس منٹ پہ لے آئیں تو you can then gradually progress on to maybe twenty to forty minutes of it you know and each go تو اس کو بلڈ کیا جا سکتا ہے if you feel is a need to lose weight تو پھر آپ اس کو بجائے ہفتے میں تین دفعہ کرنے کے آپ اس کی فریکوینسی کو بڑھا سکتے ہیں you can sort of do it on five times a week basis six times a week basis تو اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں it is important to exercise at an intensity you know which is vigorous for you to extent کہ آپ کا جو ہارٹ ریٹ اور بریدنگ جو ہے وہ انکریز ہو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ اتنی وگرس نہیں ہے اور بڑی آسانی سے آپ کر لیتے ہیں اور اس میں آپ کا سانس بھی جو ہے وہ بھی تیز نہیں ہوتا آپ کی جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بھی اتنا کوئی تیز نہیں ہوتا تو then it may not be very effective تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ how hard you know should the exercise بھی کہ اس پہ یو نو یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یو نو آپ کی انٹینسٹی uh, ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے یہ جو ڈگری جو ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے یہ بیس کرتی ہے کچھ فیکٹرز پہ ان میں ایج جو ہے is a very important factor you know it really depends کہ آپ ہاؤ اولڈ یو آر اس سے پھر وہ جو ہارٹ ریٹ ہے یو نو وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ ہارٹ ریٹ پر منٹ آپ کا کتنا کہاں تک جائے کہ وہ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایروبک ایکسرسائز بن سکے تو measuring of your heart rate جو ہے that is is very very very heart rate جو ہے universally as a good method for measuring the intensity of the exercise for instance if you are running تو آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیورنگ یور رننگ اس کی بھی کوئی میجرمنٹ ہونی چاہیے جس طرح آج کل یہ جو ٹریڈ ملز ہیں یو نو ان پہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے پلس ریٹ جو ہے وہ میئر کی جاتی ہے اسی طرح سوئمنگ کے اف یو آر سوئمنگ تو وہاں پہ بھی آپ کا میئر ہونا چاہیے سائیکلنگ اور any form of aerobic activity اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو اس میں the heart rate has to go to a certain level if the exercise doesn't raise your heart rate to that desired level for 20 minutes تو وہ آپ کے لیے آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم کے لیے یو نو اٹ تو ایکسرسائز تو ہوگی آپ نے ایکسرسائز تو کی بیس منٹ لیکن اگر آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ایک خاص لیول تک نہیں گیا جس کو ہم ٹارگیٹ ہارٹ ریٹ کہتے ہیں اگر اس لیول تک وہ بیس منٹ مینٹین نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ایکسرسائز تو ہو جائے گی لیکن ایروبک ایکسرسائز کے حوالے سے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے one of the simplest method of you know measuring our heart rate جو ہے وہ ایک فارمولا ہے 220 twenty minus your age into seventy percent this the target heart rate for forty year old would be one twenty six two twenty minus forty which is age is equal to hundred and eighty multiplied by seventy percent وہ ون ٹوینٹی سکس بن جاتا ہے تو اگر ایک ایک شخص ایروبک ایکسرسائز کی شروعات کر رہے you know let say some is beginning you know schedule of aerobic exercise so he can start you know with sixty percent you know formula کہ two twenty minus age you know multiplied by sixty percent اور اگر somebody has been doing it on regular basis تو وہ اس چیز کو ایک ایڈوانس لیول ورک آؤٹ کو لے جا سکتا ہے you know which would be you know two twenty minus age multiplied by eighty percent level تو یہ ایک رف سی اپروکسیمیٹ سی گائیڈ ہے لیکن اٹس آلویز گڈ کہ جب آپ ایروبک ایکسرسائز کرنا چاہیں تو اٹ یو نو تو اور خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی میڈیکل لمیٹیشنز ہیں تو آپ ضرور کسی میڈیکل فزیشین کو یا ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور اس کی کنسلٹیشن کے بعد آپ جو ہے ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کریں آپ ڈفرینٹ قسم کی aerobic exercise you know different days بھی کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ ایروبک ایکسرسائز جو ہے you are not bored by them کبھی آپ نے سوئمنگ کر لی کبھی آپ نے جاگنگ کر لی کبھی آپ نے بائی سائیکلنگ کر لی تو you know by by changing the nature and the type of exercise that you do and اس سے وہ ایک ایک فن ایلیمنٹ جو ہے ایک موٹیویشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مینٹین کرنا یو you نو know, زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر کہ یہ جو ایکسرسائزز ہیں they should be done regularly and if at all you skip too many days in between workouts you know تو آپ کے جو فٹنس بینیفٹ ہے وہ you you can lose that so if you must lose you know at all you have ended up losing a few days کہ آپ کچھ دن ایکسرسائز نہیں کر سکے تو پھر آپ کو دوبارہ گریجولی اپنی روٹین کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک دم سے آپ نے جہاں پہ کچھ دن پہلے اس کو چھوڑا تھا یو نو اس دن کی ہارٹ ریٹ سے شروع کرنا ضروری نہیں اس سے ذرا تھوڑا پیچھے جا کے گریجولی اس کو دوبارہ بلڈ کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا لیٹس نا look at the benefits weight control جو ہے پہلے فزیکل بینیفٹس کی بات کرنی چاہوں گا we already have noted that proper exercise کی وجہ سے you know we do proper exercise on regular basis it helps to control weight by burning جو ایکسس باڈی فیٹ ہے you know that's a very very big benefit that we we we have it also has two other benefits ایک تو اس میں یہ ہے کہ ایکسرسائز کی وجہ سے یو نو جو muscle tissue use calories much faster rate than the body fat تو اس سے you know that helps our body to stay trim اسی طرح ایکسرسائز جو ہے you know it decreases inches of firmness body جو ہے اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز ہماری ایپیٹائٹ بہتر ہو جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایکسرسائز کے بعد دل ہے کچھ یو نو uh, کچھ پیا جائے کچھ کھایا جائے تو ایک یہ بھی بڑا پوزیٹو امپیکٹ ہے دیٹ امپروز اور particularly you know a lean person in good shape may eat more you know following increase activity اور ایٹس اور ایکسٹرا کیلریز جو کنزیوم uh, کرتا ہے وہ برن ہونی سیاست ہوتی رہتی ہے تو اس کو کھانے کا بھی مزہ آتا ہے اس کو پینے کا بھی مزہ آتا ہے you know and he enjoy اسی طرح there are other physical benefits as well for instance physical activity جو ہے it helps our body to feel more strength you know ہماری موومنٹ بہتر ہو جاتی ہے ہمارا بیلنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے we find ourselves more flexible physically build big advantage ہمارا بلڈ پرشر جو ہے اور بلڈ شوگر جو ہے وہ بھی لیول ایکسرسائز سے جو ہے کنٹرول ہو جاتا ہے اسی طرح it helps to build healthy bones and muscles and joints تو ہمارے اوور آل فنکشننگ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے ہماری ہارٹ کی کیپیسٹی ہماری لنگ کی کیپیسٹی ٹو فنکشن وہ بہتر ہو جاتی ہے ایکسرسائز کے ساتھ اینڈ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو ایک اوور آل ہمارا جو انرجی لیول ہے دن میں وہ بہتر ہو جاتا ہے on days when we have done our exercise ہمیں کام کرنے کا بھی مزہ آتا ہے یو you نو know, ہمیں سونے کا بھی مزہ آتا ہے اس دن زیادہ تو ایکسرسائز جو ہے وہ in that way adds to the quality of our life اسی طرح سائیکولوجیکل بینیفٹس بھی فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ بہت ہوتے ہیں ایکسرسائز کے ساتھ بہت ہوتے ہیں ایکسرسائز جو ہے it helps to not only control weight بلکہ ہمارے جو اسٹریس لیول ہے اس کو بھی کم کرتی ہے اور ہماری بے شمار ٹینشن جو ادر وائز یو نو اگر ہماری سی ہیبٹس ہوں تو ہمیں جو سائیکولوجیکل ٹینشن جو ہو جاتی ہیں ویٹ گین ہونے سے وہ کم ہو جاتی ہیں ایکسرسائز جو ہے وہ یو you نو know, ہم میں ایک یو نو سیلف کانفیڈینس سے بلٹ ہوتا ہے سیلف کانفیڈینس سے میری مراد ہے کہ we start to feel good about our self we start to ہمارا جو سیلف امیج ہے ہمارا جو سیلف پرسپشن ہے اپنے بارے میں how we see our self ہماری جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے when we see our self to be you know very active when we see our self to be physically healthy تو ہمارا ایک پازیٹیو آؤٹ لک ہم میں اس کی وجہ سے بلٹ ہو جاتا ہے تو when we start to feel good about تو ہر چیز ہماری جو ہے لائف کی وہ ہمارا دل کرتا ہے ہم لائف میں پارٹیسپیٹ کریں ہمارا دل کرتا ہے کہ we reach out and engage our in kind of activities you know ہمارا دل کرتا ہے ہم باہر جا کے کھانا کھائیں ہمارا دل کرتا ہے ہم دوستوں کو ملیں ہمارا دل کرتا ہے ہم بچوں کے ساتھ کھیلیں یو نو ہمارا دل کرتا ہے ہم بہتر کام کریں تو دیز دیز آل تھنگس جو ہیں دے آر ویری کلوزلی ٹائرنڈ you know with our overall lifestyle تو ان دیٹ وے ہماری بے شمار جو pent up you know anxieties ہیں ہماری پینٹ اپ انرجیز ہیں ہماری پینٹ اپ وریز جو ہیں ہماری جو فرسٹریشن اپنی ذات میں ہے وہ بھی یو نو ایکسرسائز کی مدد سے کم ہو جاتی ہے تو ان ان دیٹ وے ایکسرسائز جو ہے اس کے فزیکلی اور سائیکولوجیکلی دونوں انداز سے بے شمار بینیفٹس ہیں تو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یو نو ایکسیڈنٹ پریونشن کی بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ how can we prevent you know یہ ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹس کا ہمارے میں تو اس میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو یہاں وائنڈ اپ کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ